ہے کہ جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے عادت تو فی حاد عبادی مالا عین الرحت بلا عدم سمعت بلا خطر اعلیٰ قلب بشر کہ میں نے اس جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی کان نے سنی اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور پیدا ہوا یہ اللہ رب العزت کی جنت ہے کہ دار القرار اور بلاد افراح ہیں خوشیوں اور فرحتوں کے گھر جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے جو بظاہر ایک بڑا مشکل کام ہے علیہ اسلام کا فرمان ہے حفت جنت بالمکار ہے کہ جنت کو بڑی سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے جتنا یہ خوبصورت گھر ہے اتنا اس کا راستہ کٹھن ہے اور پھر یہ ہمارے عمل یہ ہماری ذاتی کوششیں ہیں جو معلوم نہیں اللہ کے دربار میں کسی پذیرائی کے مستحق بن سکے یا نہ بن سکے صحابہ کرام یہی سوچ کر ڈرتے اور روتے تھے کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن یہ عند اللہ قابل قبول قرار پا رہی ہیں یا نہیں یہ سوچ کر روتے تھے ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا چاہیے اور یہ سہارا ہی در حقیقت نجات کی اساس ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لنجوت خلا احدہ عمل الجنت کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اس رحمت کے سہارے کو ہم طلب کرتے رہیں صحابہ نے پوچھا ہم تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے فرمایا کہ بلا انا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا اللہ یہ تغمدنی اللہ رحمت ہی و فضل ہی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک نہ لے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ تکل تک نفسی پر فتح اے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی رحمت سے دور نہ کر دیجیے بلکہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھیے اور میری زندگی میں ایک لہذا بھی ایسا نہ آئے کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے ہمیشہ تیری رحمت کا سہارا مطلوب ہے اور یہ سہارا بڑا آسان ہے عمل صالح مشکل ہے لیکن اللہ کی رحمت کا سہارا اور گناہوں کی بخشش کا سہارا بڑا آسان ہے اللہ پاک کا فرمان ہے قل يا عبادي الذين على لا تقنطوا تکنحمت اللہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی معصیتوں کے ساتھ اور فسق و فجور کے ارتکاب کے ساتھ کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ جمی اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے تم سچی توبہ کر لو تمہاری توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ افرح توبہ ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے بلکہ ان اللہ یہ مداح بل لئی لوگ مسیح النہار وہ مدوزہ بن نہار لیکن صوبہ مسیح اللہ دن چڑھتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریخی میں گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے استغفار اور بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور بندے کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے اس کا فرمان ہے کہ یبن آدم لو بلا کا تموگوں کا آنا سما تم مستفر تھا نہیں لاؤ فرن والا کا علامہ آ گانا من کا بلا ابالی آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے پھر تو ایک بار استغفار کر لے اتنے ڈھیروں گنا ایک بار استغفار کر لے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں بلکہ تیرے گناہوں کی جگہ اپنی رحمت اور فضل ڈال دوں گا اور بھر دوں گا تیرے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا یہ سب اللہ رب العزت کے فضل اور بندے کی توبہ اور استفار سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے اور یہ سہارا بڑا قوی ہے اور بڑا سہل ہے عمل مشکل ہے لیکن رحمت کا سہارا بڑا آسان ہے جس کی ہمیں توب ہونی چاہیے اس توبہ کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی کو یاد الجلال و اکرام کہ یاد الجلال جلال اکرام کہہ کہہ کر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یاد الجلال و اکرام یاد الجلال و اکرام یہ جملہ کہہ کر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اور یہ جملہ دہراتے رہو اللہ رب العزت کو یہ جملہ بڑا پسند ہے اللہ تمہیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے بدر میں اسارا بدر میں نبی اسلام نے ایک مندر صحابہ کو دکھایا ایک عورت کا بچہ کھو گیا وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی اسے آوازیں دے رہی وہ شیر خار بچہ کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں ڈھونڈ رہی نبی اسلام نے یہ مندر صحابہ کو دکھایا اور آپ چونکہ بہت بڑے مربی تھے اس منظر کے تعلق سے آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی فرمایا کہ کہا جہا پھر نار اس عورت کو اگر بچہ مل گیا تو بچے کو پا لینے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے صحابہ نے کہا یہ ممکن نہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ارحم لے والا دیا تو پھر سن لو جو شفقت اور محبت اور پیار عورت کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ پیار ہے اس سے کہیں زیادہ محبت بس بندے اللہ کی رحمت کے سہارے کو طلب کریں جو معصیتیں سرزد ہو گئیں ان سے توبار استفار کریں اللہ بہت جلدی راضی ہو جائے گا بہت جلدی مان جائے گا امام قیم رحمہ اللہ نے ایک گھر کا منظر بیان کیا ایک ماں اپنے بچے کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیتی بچے نے کیا جرم کیا ہوگا کیا قصور کیا ہو گیا کہ ماں جیسی شفیق ہستی نے بچے کو دھتکار دیا گھر کا دروازہ بند کر دیا اور بچہ بھی یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ اس گھر میں کبھی نہیں پلٹوں گا کبھی واپس نہیں آؤں گا اور بالآخر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا اس نے سوچا ہوگا کہ میں گھر سے نکل کر کہاں جاؤں اور گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤ شرمندہ ہو کر نادم ہو کر اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ گیا دروازے کو دستک دی دروازہ فوراً کھل گیا گویا ماں بھی منتظر تھی کہ میرا بچہ بلا شرمندہ ہو کر آ ہی جائے گا ماں نے بچے کو گلے سے لگایا کہ میں نے ہیں کہ مجھے نبی اسلام کی حدیث یاد آ گئی کہا کہ وہ شفقت اور پیار اور محبت جو ایک ماں کو اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بچہ اگر شرمندہ ہو کر ماں کے سامنے آ گیا تو ماں سارے دکھ بھول گئی بچے کو سینے سے لگا لی بندہ بھی اگر نادم ہو شرندہ ہو اللہ تعالیٰ سے طائب ہو جائے تو اللہ رب العزت فوراً اس سے بھی جلدی اپنے بندے کو معاف کر دے گا اور بندے کو رحمت کا سہارا مل جائے گا اور یہ سہارا ہی در حقیقت کامیابی کی مفتاح ہے یہ دار القرار کا سفر جنت کا سفر یہ آخرت کا سفر اس میں کیسے کیسے اعمال بندے کے کام آتے ہیں یہ کچھ احادیث آپ کو سنانی سب سے جو مرکزیت ہے بندے کی نجات میں جس مسئلے کو مرکزیت حاصل ہے وہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا میں فی آخرا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے کس چیز کے ساتھ بالقول ثابت ثابت قول کے ساتھ کہاں کہاں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اس وقت جب وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو پھر آخر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ثابت کرنی عطا فرماتا ہے دنیا کے اس مرحلے میں اور قیامت کے دن میں کس چیز کے ساتھ بالقول ثابت قول ثابت کے ساتھ یہ قول ثابت کیا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے کہ بندہ اس کلمے کو اچھی طرح سمجھ لے پڑھ لے اور پھر اس پر قائم ہو جائے اس کلمے کا دائی ہو جائے اور پھر اپنی زندگی اسی کلمے کے مفہوم اور تقاضوں کے مطابق صرف کر دے تو اللہ رب العزت ان کٹھن گھاٹیوں میں اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا اس کا معنی یہ کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اخروی نجات کے لیے فلاح کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک مفتاح ہے وہ کنجی اور چاوی ہے جو سعادتوں کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے عقیدہ توحید رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے میدان محشر دیکھا اور اپنی امت کو دیکھا جو ایک کثیر تعداد میں تھی سب سے زیادہ تعداد میری امت کی بڑا عید وفیم سب عید عالفان جنت بغیر حساب میں نے اپنی امت میں ستر ہزار افراد ایسے دیکھے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں جن کا اللہ حساب نہیں لے گا حساب ان کا عرض کس شکل میں ہوگا کہ اللہ ان کو قریب کر لے گا اور اپنے ایک پہلو ان پر رکھ دے گا اور ان کا حساب لے گا سرگوشیوں کے ساتھ کوئی سن نہیں رہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو پیش کرے گا تم نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا بلا کے جب سارے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا ستر ہزار افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح تو رکھتی میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے فزادہ نہیں اللہ نے میری دعا قبول کر لی اس تعداد میں اضافہ فرما دیا فرمایا کہ محکل الف سبرون الفن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دیتا ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور جن کو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل کر گا اور نبی اسلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہے بفلاں کا من حفیات ربی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تین چلو اور بھی کہ اللہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تین دفعہ لوگوں کو بھر کے جنت میں ڈال دے گا ان کو عذاب نہیں دے گا امیر عمر نے فرمایا کہ یہ چیز بڑی آسان اور پھر فرمایا کہ اللہ کے یہ گناہ گار بندہ اللہ کے کسی چلو میں آ ہی جائے گا یہ اللہ رب العزت کی توحید کی بنا پر اسی طرح افراد کون ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا جن کو عذاب نہیں ہوگا فرمایا کہ ان کے چار اور صاف ہیں تیار ہوں بلائی ہو بلا ہو وغیرتی میں توقع ہو یہ وہ لوگ جو تطیر نہیں کرتے پرندوں سے فال نہیں لیتے اور اکتوا نہیں کرتے جو آگ سے جسم کو دار نہیں لگواتے اور جو استرخا نہیں کرتے کہ ذرا سی بیماری آئی چلو کسی درگاہ پہ چلو کسی حضرت صاحب کے پاس چلو اور جا کے دم کرواؤ یہ چیز نقطۂ تو کے منافع اور چوتھی خوبی یہ کہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں یہ چاروں جو نشانیاں ہیں جو علامتیں ہیں یہ عقیدہ توحید کا مظہر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اخروی نگاہ نجات چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو سب سے بڑھ کر توجہ عقیدہ توحید پر ہو وہ حدیث میں معلوم ہے جب قیامت دن ایک بندے کے وزن میں اس کی ایک پرچی گناہوں کے نام دفاتر پر بھاری پڑ جائے گی اس پرچی میں کیا لکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے شاہد الخلائق اس پرچی کو کھولا جائے گا فائدہ اشد اللہ اس پرچی میں اس کا عقیدہ توحید یہ گناہ گار تھا فاسق اور فاجر تھا لیکن شرک نہیں کیا کلمہ توحید پڑا اور توحید پر قائم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی برکت سے گناہوں کے نظام میں دفاتر کو صاف کر دیا ہلکا کر دیا اور توحید کا عقیدہ بھاری ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے لو ان السماوات السبع وعامرهن والارضین السبع لو ان لو كانت السماوات السبع وعامرهن غيري والارضون السبع وعامرهن وضعت في كفة وضعت لا الہ الا اللہ فت اخراط برجہ پہ ہل میں لائے اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوق اور یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا اور اس کے مقابلے میں آسمان و زمین اور ساری مخلوقات ہلکی پڑ یہ گی تو ہے جو کامیابی کی سب سے قوی احساس اس کے بعد میرے بھائی کامیابی کے لیے نبی اسلام کی اتباع نبی علیہ السلام کی پیروی قیام کے دن میدان معاشرے میں جو سب سے بڑی نعمت بندوں کو عطا ہوگی وہ حوض کوثر ہے لیکن آؤ پوچھو نبی اسلام سے کہ حوض کوثر کی قیمت کیا ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اتنی فرض پر میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا پہلے کیوں پہنچوں گا تاکہ اپنی امت کا استقبال کروں میری امت آئے گی ان کو یہ جان پیش کروں گا کچھ لوگ آئیں گے انہیں روک دیا جائے گا بلکہ دھتکار دیا جائے گا اور دھکے دے دے کر دور کر دیا جائے گا میں کہوں گا امت ہی امت ہی یہ میری امت ہے یہ میری امت ہے جو میری امت کی علامتیں ہیں وہ ان پر نمایاں ہیں انہیں دھتکارا کیوں جا رہا ہے جبریل امین فرمائیں گے ان نقل ماںدہ کا آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدایات نئے نئے طریقے اور نئے نئے امور ایجاد کر دیے جب اللہ کے پیغمبر یہ سنیں گے تو فرمائیں گے کہ سوحتن سوحتن غیر بعدی جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے اس کا معنی یہ ہے کہ جام کوفر کی قیمت حوض کوفر کی قیمت نبی اسلام کی اتباع ہے نبی اسلام کی پیروی ہے اپنے سارے اعمال اپنی نمازیں اپنے روزے حج و زکات فرائض نوافل یہ سارے امور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا لیجئے یہ کامیابی کی بڑی قوی احساس ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل لیسا علیہ امرنا فهو وہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے چاہے وہ زندگی بھر عبادتیں کرے نفل پڑے فرد ادا کرے لیکن اگر وہ ہمارے عمل کے خلاف ہے ہمارے امر کے خلاف ہے تو وہ سارا کام مردود ہے وہ آدمی مردود ہے نہ اس کی ضرورت نہ اس کے عمل کی ضرورت تو کامیابی کی یہ بڑی کمی ہے ساتھ ہے وہ بھی آخرت کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو اعمال میں نماز کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشر مشاہین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ بشارت دے دو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر نماز پڑھنے جاتے ہیں کس چیز کی بشارت قیامت کے دن کے مکمل نور کی انہیں مکمل نور حاصل ہوگا جو اندھیروں میں چلتے ہیں اور نمازیں پڑھنے جاتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے یہ دونوں نمازیں مکمل تاریخی بھی ہوتی ہیں اور وہ اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جا کر یہ نمازیں ادا کریں تو ان کو مکمل نور کی مشارت دے دو تو اس کا مانا یہ کہ نمازیں بھی قیامت کی بڑی کٹن گھاٹیوں میں کھا آئیں سب سے کٹن گھاٹی پولیس سراج کی جو باہر سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ہے وہاں تاریخی ہوگی اور پھسلن ہوگی راستہ دکھائی نہیں دے گا یہ پوری جہنم کے اوپر قائم ہے جنت کا واحد راستہ ہے یہاں نور چاہیے اور یہاں اگر نور مطلوب ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی پابندی کرو اور بالخصوص ان دو نمازوں کو پر خاص اور توجہ ان دو نمازوں کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑی نعمت حاصل ہوتی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے ان نقم سطر رب یوم الفیامت کہ ان قریب قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے اپنے پروردگار کی زیارت کرو گے لات کی رویت ہی اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس تکلیف کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کو دیکھنے سے بعض اوقات آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے آنکھیں چنیا جاتی ہیں ایسا نہیں ہوگا آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی راحت ملے گی حسن میں اضافہ ہوگا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھنا کہ بھیڑ ہوگی نظر آئے یا نہ آئے ایڑیاں اٹھانی پڑے اوپر کو کود کر دیکھنا پڑے ایسا نہیں ہوگا اگر آرائے کی اندر اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کا دیدار کریں تو یہ دیدار اللہ کی زیارت اللہ کی رویت اللہ کو دیکھنا یہ ہمارے اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیدار کو ایک عمل کے ساتھ مربوط کیا اس کا معنی یہ کہ اگر کسی شخص کو اللہ کا دیدار چاہیے اللہ کی رویت چاہیے اس سے مشرف ہونا چاہتا ہے تو اس عمل پر توجہ دے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فین اللہ تغلب اللہ صلاح قبل طلوع الشمس بس قبل غروبها ففعلوا اگر تم میں یہ طاقت ہو کہ تم یہ کوشش کرو کہ دو نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غارب نہ ہے وہ دو نمازیں وقت پر ادا ہو جائیں اور کوئی کاروبار کوئی غم کوئی تکلیف کوئی مشکل کوئی آسانی کوئی خوشی ان دو نمازوں پر غالب نہ آ سکے تو یہ کوشش کر جاؤ اور یہ عمل کر جاؤ تاکہ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے وہ دو نمازیں کون سے فرمایا کہ نمبر ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر کی نماز اور نمبر دو وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز فجر کی نماز جو ہے اس میں غلبہ نام ہوتا ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے انسان اپنے بستر کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور اثر کی نماز اس میں کاروبار کی شدت ہوتی ہے بعض لوگ قریبہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اٹھنا بھاری محسوس ہوتا ہے لیکن کوئی شخص اگر پرواہ نہ کرے وقت پر ان دونوں نمازوں کو ادا کرے تو اس کو اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے اس کے معنی یہ نمازیں بڑی اہم قیامت کے دن ان اہم کامیابیوں کے حصول میں نمازوں کا کردار نماز نور ہے نماز اللہ کے دیدار کی بنیاد ہے اور اللہ کا دیدار اللہ کی زیارت یہ قیامت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ينظرون ماں جنت میں جب تک اللہ کا دیدار قائم ہوگا جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے نہروں کو و قصور کو ہر چیز کو بھول جائیں گے جنت کے پھلوں کو بھول جائیں گے پرندوں کے گوشت کو بھول جائیں گے ہر نعمت کو فراموش کر دیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم ہو جب تک اللہ کا دیدار قائم ہو اور عمل میں جتنی کثرت ہوگی اتنا زیادہ استدار میں حلامت اور لذت نصیب ہو بلکہ بعض لوگ ایسے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جن کو اللہ فائدہ ایک دن میں دو بار اپنا دیدار عطا فرمائے اور نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ میری تمام امت کو اللہ تعالیٰ عمومی دیدار عطا فرمائے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا ساری امت دیکھے گی لیکن میری امت کی ایک شخصیت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اکیلا اپنا دیدار عطا فرمائے گا وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ان کے عملے سے محبت ایک مجلس میں رسول رسم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا من ان کو آج کس کا روزہ ہے ابو بکر نے کہا کہ میرا رسول رسم نے پھر پوچھا من یوم مسکین آج تم میں سے کس نے مسکین پر سبزہ کیا ابو بکر نے کہا کہ میں نے آپ نے پھر پوچھا من آیا کہ میرے کو یوم مریضہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی اور بیمار کی بیمار پرسی کی بکر نے کہا میں نے آپ نے پھر پوچھا ممتبہ مل کو آج تمہیں سے کس نے اپنے کسی بھائی کا جنازہ پڑا بکر نے کہا میں نے پڑھا ہر دفعہ بکر بول رہے رسول اللہ نے کا کمگنا پھر میرے مسلم کھولنا ہوئی جننا کوئی مسلمان شخص یہ چار کام ایک دن میں کر لے ایک دن میں یہ چار کام کر دے تو یہ چاروں کام مل کر اس کو جنت میں پہنچا دیتے ابو بکر صدیق کی منقبت کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل خصوصی اپنا دیدار فرمائے گا اکیلے میں جب دوسرا کوئی نہ دیکھ رہا تو اس کا نمازوں کا بھی بڑا اہم کردار تیسری دلیل اس اس شخص کا کا کا کا قصہ نوجوان جس کے بارے میں کہنا کہنا ہے ہے علماء کہ کان ہم محدود یہ وہ نوجوان تھا جس کی تمام تر جدوجہد صلاحیتوں اور کوششوں کا مرکز آخر تھی دنیا نہیں تھی اس نوجوان کی نظر دنیا پر نہیں تھی بلکہ آخرت پر تھی اس نوجوان کا نام ربیہ بن قیض ہے جو رات کو اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پہ آ جاتا اور رات بھر وہاں موجود رہتا صرف یہ سوچ کر کہ رات کو اللہ کے پیغمبر کو کسی چیز کی حاجت ہو طلب ہو پانی کی یا کسی اور چیز کی تو میں خدمت کے لیے موجود ہوں دن میں تو سب آپ کے ساتھ ہیں سارے خالم آپ کے ساتھ ہیں رات کو مبادہ باہر نکلے کسی کو نہ پائے تو اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہو سکتی ہے یہ سوچ کر پوری رات اللہ کے پیغمبر کی چوکٹ پہ گزارتا ایک رات اللہ کے پیغمبر باہر نکلے آپ نے دیکھا کہ ربیہ دروازے پر بیٹھا دو ربیہ تم یہاں عرض کیا کہ میں کئی دن سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں آپ کو پانی کی طلب تھی ربیہ نے پانی دیا نبی السلام نے استنجا کیا فارغ ہو کر وضو کرنے لگے ربیہ آپ کو وضو کرا رہا ہے رسول اللہ نے پوچھا سب فور تھا ربیہ مانگو کچھ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے جو بھی طلب ہے پیش کرو جو بھی سوال ہے کرو وہ سوال پورا ہوگا رویہ نے جب یہ پیشکش سنی تو سوچتے ہیں کیا مانگو دنیا مانگو یا آخرت مانگو دنیا یا آخرت اللہ اکبر دنیا بھی مانگ سکتے تھے اور دنیا کی ضرورت تھی پیٹوں پر پتھر باندھنا اور گھروں میں مسلسل فاقے یہ سب ان کے سامنے ہوگا دنیا مانگ لیتے کاروبار مانگ لیتے لیکن سوچا کہ دنیا مانگو تو میں نے کیا مانگا کیا کمال کر دی دنیا زمین ایک عارضی محنت ہے ایک عارضی سودا ہے جو ختم ہو جائے گا تو آخرت مانگو پھر سوچا کہ آخرت میں بہت سے لوگ شامل ہیں جنت میں داخل ہونے والے بہت ہیں جنت مانگ لو یہ بھی چھوٹا سوال ہے پھر کیا مانگو اللہ کے دغمبر سے کیا مانگا کیا سوال کیا کہ اسالو کا مرافقہ تک پھر جنت کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے یہ نعمت عدمہ یہ نعمت علیہ کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے آپ کی رفاقت چاہیے اللہ اکبر اتنی عظیم شاہ نعمت مانگی تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ میرا اندازت کا بے کثرت سجود اگر یہ مقام چاہیے میری حفاظت میرا ساتھ تو تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا اور وہ یہ کہ میری مدد کرو اپنے لیے کس طریقے سے بے کثرت سجوک زیادہ سجدے کر کے زیادہ نمازیں پڑھ کے زیادہ نفل کر کے پڑھ کے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو اس کا معنی یہ کہ نماز کا یہاں بڑا قوی کردار ہے کہ بندہ نوافل کا اہتمام کرے زیادہ سجدے کرے تو اس کو قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اللہ کے پیغمبر کی معیت اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نصیب ہو جائے گا تو سجدوں کی بڑی شان ہے اور سجدوں کی بڑی اہمیت ہے سجدوں سے جنت میں درجے اونچے ہوتے ہیں اس قدر اونچے ہوتے ہیں کہ اونچے ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور اللہ کے پیغمبر کی معیت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے تو کثرت سجو زیادہ سجدے کرو یا ایک صدی مسئلہ بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں امام سجدے میں ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہو جائے گا پھر جماعت میں شامل ہو جائے گا کیوں سجدوں کی اہمیت ہے فوراً سجدے میں گر جاؤ امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ ہو سکتا ہے یہی سجدہ تمہاری نجات کی بنیاد بن یہ سجدے کو ٹھکرانا سجدہ کرنے کا موقع ہے کھڑے کیوں ہو کس چیز کا انتظار اور اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور بھی ہے بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں امام تشہد اخیر میں سلام پھیرنے والا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں چلو امام کو سلام پھیرنے دو بعد میں اپنی جماعت کرا دیں گے کیوں یہ جماعت جو پہلی جماعت ہے یہ بعد کی بیسوں اور پچاسوں جماعتوں پر بھاری ہے جس حالت میں امام کو پاؤ شامل ہو جاؤ یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ امام کو سلام پھیرنے دو اور بعد میں ہم اپنی جماعت کرا لیں گے یہ کوئی فکر نہیں اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے جو پہلی جماعت ہے جو جماعت اولا ہے اس کی اہمیت ہے اس کی سب سے بڑھ کر فضیلت ہے اہمیت ہے اور نماز کا اخلی کامیابی میں بڑا کمی کردار ہے ایک اور حدیث مرادہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے پوچھا بما سبق تو یہ جنت اے بلال تم جنت مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے مجھ سے کہ پہلے کیسے پہنچ گئے ان نے سمے تو خشمت نہ لے کے جنت میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی اور تمہارے قدموں کی آواز سنی جہاں بھی گیا اپنے سے آگے میں نے قدموں کی آہٹ سنی میں نے پوچھا یہ کس کے قدم یہ کون چل رہا ہے بتایا گیا کہ بلال حبشی تم چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تم کیا عمل کرتے پہلے ایک اشکال کا ادارہ ہو کہ بلال کے نبی اسلام سے آگے ہو گئے نبی اسلام سے بڑھ گئے نہیں محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بلال نبی اسلام کے مؤثر تھے نبی اسلام امام تھے اور اذان پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے وہ اللہ تعالیٰ بلال حبشی کو نبی اسلام سے آگے چلائے گا یہ بھی ایک نماز کی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کے بیگمبر کا موسم ہے جو اللہ کے بیگمبر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے مقام اللہ کے پیغمبر کا اونچا ہے لیکن چونکہ اذان نماز سے مقدم ہے اور اذان نماز سے پہلے ہے بلکہ بعض حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلال آگے آگے چلیں گے اذان دیتے ہوئے تو چونکہ اذان پہلے ہے اور جماعت بعد میں ہے اس لیے لرب العزت اسی ترتیب سے چلا رہا ہے ورنہ مقام مرتبہ فضیلت بلا اشکال بلا شبہ اللہ کے پیغمبر کی سب سے بڑھ کر ہے اور پوری کائنات سے بڑھ کر بلال نے کیا جواب دیا کہ مارا دن اللہ وسلم وقعات ہے یا رسول اللہ وسلم مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی اذان دی تو اذان کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھی دو نفل ضرور پڑھے اس میں فقہ یہ ہے کہ ہم بھی نماز کے یعنی لیے اس طرح تیار ہو کہ جو ہی اذان ہو جائے تو ہم دو نفل پڑھیں دو رکعت پڑھیں سنتیں سنتوں کی شکل میں نوافی کی شکل میں کم از کم دو نفل ضرور پڑھیں یا دو سنتیں ضرور پڑھیں اس مقام کو حاصل کرنے کی اور بلال نے صاحب یہ بھی فرمایا کہ حدث اللہ اللہ ہوں تو مجھے جب بھی حدث ہوا یا ٹوٹ گیا تو میں نے فوراً کر لیا ہمیشہ کوشش کرتا ہوں باوضو رہنے کی جب بھی ٹوٹا میں نے وضو ضرور کیا اور جب بھی وضو کیا تو کم از کم دو نفر ضرور پڑے یہ میرا ایک معمول ہے ہمیشہ سے اس پر عمل کر رہا ہوں باوضو رہتا ہوں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو کم از کم دو نفر ضرور پڑتا ہوں تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نماز کا بڑا اہم کردار ہے بڑا اہم کردار تو میں وہ مظاہر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو مشاہد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بڑی چوٹی کے نبی السلام کی رفاقت اللہ کا دیدار برائے حبشی نے پوچھا جنت دن اس سے پہلے کیسے قیام کے دن کا نور یہ تمام مسائل اور یہ سارے فضائل کن احمد سے حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں حوض کوثر کا پانی کیسے نصیب ہوگا اس کی اس کا راستہ آپ کو بتایا اسی طرح سے احمد ایک گروہ کا ذکر ہے وہ جو جنت میں سب کو لے جانے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو پاؤں رکھیں گے اور پلک جھپکنے کی طرح پورے زراعت پر پاؤں رکھیں گے پلک جھپکنے کی طرح پورے زراعت کو عبور کر جائیں سابق سب کو لے جانے والے سب سے آگے دوڑنے والے حتیٰ کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے جا رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اکبر جنت کہ وہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ گروہ کون سا ہے فرمایا کہ سور ہوں اللہ سورت القمر جنت البدر ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں یہ میری یعنی امت کا پہلا گروہ تمام امتوں میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی نبی السلام کا فرمان ہے آخر سابق ہمارا دور آخری ہے لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں یہ امت آخری امت ہے لیکن دہور جنت میں سب سے آگے ہوگی جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور پھر میری امت میں جو سب سے پہلے گروہ داخل ہوگا وہ یہ گروہ ہے جو سب سے پہلے پولیس رات کو عبور کر جائے گا جنت میں داخل ہوگا اور ان کی شان یہ ہے علامت یہ ہے کہ سور ہوں القمر نیرت البدر ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں اللہ کے پیغمبر نے ان کے بہت سے مظاہر بیان کی اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ان کا عمل کیا ہے دنیا میں ان کا کردار کیا ہے دنیا میں یہ کیا امتیازی کام کرتے تھے رسول اللہ وسلم نے فرمایا لا اختلاف بین ہمراہ تباغت ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف اور کوئی بوجھ نہیں نہ وہ کسی حسد کا شکار ہے نہ کسی بغض کا شکار ہے نہ کسی تناقض کا شکار ہے نہ کسی اختلاف کا شکار ہے نہ کسی کی عبت کرتے ہیں نہ غیبت سنتے ہیں آپس میں اتنی محبت ہے کہ قروب واحد ان سب کے دل ایک دل کی مانے جیسے یہ لاکھوں افراد ان کا ایک ہی دل ہے ایک ہی سوچ ہے ایک ہی عمل ہے ایک جیسی محبت ہے ایک جیسی شفقت ہے ایک جیسا تعلق ہے کل کے بعد یہ ان کی نشانی اور تیسری بات یہ ہے کہ سب اللہ صبح شام یہ اللہ کا ذکر کرتے اپنے اوقات کو ان غیبتوں کے کرنے اور سننے میں ظاہر نہیں کرتے تھے کہ جہنم کا ایندھن بن جائے بلکہ اپنے اوقات کو تصویرات میں تحمیدات میں اور اللہ کے ذکر میں صرف کرتے تھے تو یہ تین آرام تھے ان لوگوں کی اس گروہ کی جو اول زمرہ پہلا گروہ جنت میں داخل ہونے والا جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے یہ ان کے تین کردار آپس میں کوئی گوز نہیں کوئی حسد نہیں کوئی قیمہ نہیں کوئی عدالت نہیں بلکہ ان کے دل قلب واحد ہے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیام کے دن ہوں گے نبی حکم امبیا شہدا نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے لیکن جب نبی شہدا نبی و شہید جب ان کو دیکھیں گے ان کا تعلق باللہ اور ان کا قوت باللہ تو ان کو دے کے رشا کریں گے رشا کریں گے نبی دیکھیں گے رشا کریں گے اور شہادا دیکھیں گے رشا کریں گے ایک عرابی جو پیچھے بیٹھا تھا گڈوں کے بل دوڑتا ہوا اللہ کے جہمبر کے پاس آیا اور کہا کہ صرف ہم لنا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں رسول اللہ نے شاہ فرمایا ہم من قبائل شتہ ان کے قبیلے مختلف ہوں گے زبانیں مختلف ہوں گی رنگ مختلف ہوں گے قومیتیں مختلف ہوں گی بولیاں مختلف ہوں گی لیکن ان سب کو ایک چیز میں ایک گڑی میں آپ اس نے پرو دیا ہوگا اور اللہ کی توحید ہے اللہ کی توحید کی بنا پر اللہ کی محبت کی بنا پر وہ ایک ہوں گے یکجان ہوں گے کوئی اختلاف نہیں کوئی بوجھ نہیں اور کوئی قیمہ نہیں بلکہ محبت اللہ کے لیے اور یہ پیار اللہ کے لیے ان کی صفوں میں قائم ہوگا تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ممبر نور کے تیار کروائے گا اپنے قریب ان کو بٹھا لے گا ان کے اس کوٹ کو دیکھ کر اللہ کے نبی اور شہید ان کو دیکھ کر رشک کرے گا تو یہ بھی ایک معاملہ ہماری معاشرت اور ہمارا آپ تعلق ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اور پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں یہ زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں اس کا معنی یہ کہ ان معاشرت کے ان امور میں بھی ان امور میں قیامت کی کامیابیاں اور قیامت کے مواقع اور فضائل کو حاصل کرنے میں ایک بڑا کبھی سہارا موجود ان اعمال کو اختیار کریں ان اعمال کو اختیار کریں زیادہ دنیا کا تکلق اور دنیا کا حرص اور دنیا کی دولتیں جمع کرنا یہ بات نہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیف ہے فقراء قبل کہ میری امت کے فقیر میری امت کے مالداروں سے جنت میں داخل ہوں گے آدھا دن پہلے آدھے دن کا فرق ہوگا اور قیامت کا آدھا دن دنیا کے پانچ سو سال کے برابر ہوگا دنیا کے پانچ سو سال کے برابر کہ میری امت کے فقراء جنت میں داخل ہوں گے مالداروں سے پانچ سو سال پہلے حدیث میں آتا ہے ایک اور حدیث ہے کہ دونوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ جنت کا پرانا جاری کرے گا کہ چاہو جنت میں داخل ہو جائے دونوں جا رہے ہیں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے اور مالداروں کو دروازے پر روک لیا جائے گا اور پانچ سو سال کے بعد داخل ہوں گے جب داخل ہوں گے تو فقراء ان سے پوچھیں گے کہ ہم تو ساتھ ساتھ آ رہے تھے پھر تم کہاں رہ گئے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے ہمیں روک لیا گیا اور ہم نے بڑے ہولناک مندر دیکھے ان میں ریت مندر یہ تھا کہ سارا منگل آ رہا ہمارا پسینہ بہا بہت پسینہ بہا اتنا پسینہ گرا اتنا گرا کہ اگر سو پیاسے اونٹ ہمارے پاس آتے ہمارا پسینہ پی کر سیراب ہو جائے اتنا پسینہ تھا جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا تکلق دنیا کے حرص اور دنیا کے مال کو جمع کرنا یہ آخرت میں ناکامی کی علامت بلکہ ایک انسان اگر دنیا کی دولت سے مارا مال ہو تو اپنا مال خرچ کرے خوب خرچ کرے اتنا خرچ کرے کہ فقراء سے آگے بڑھ دے اور مساکین سے آگے بڑھ دے یہ بھی ایک مقام شرف ہے تو آخرت کی کامیابیوں میں اس چیز کو دخل ہے کہ یا تو انسان دنیا کا حریص نہ ہو اور دنیا کا تکلق نہ ہو وہ دنیا کماتا ہے دنیا حاصل کرتا ہے تو لٹا دے اللہ کے رحم صرف کر دے اتنا صرف کرے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے عثمان خرید رضی اللہ عنہ چوکی کے تاجر تھے ایک بار اتنا خرچ کیا جیسے کو اس قدر تیار کیا کہ رسول اللہ نے فرما دیا اے عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ کرو تمہاری آج کی نیکی جنت کے حصول کے لیے کافی ہے تو مال بھی ایک نعمت ہے لیکن اس کو اس کا حق ادا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے المرو فضل صلاحی یوم القیامہ یقضا بین العباد کہ ایک انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جو دنیا میں صدقہ دیا وہ صدقہ ایک سایہ بن جائے گا میدان معاشرے میں جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے یہ صدقہ سایہ بن جائے گا سورج کی گرمی سے بچائے گا پسینے سے بچائے گا اور یہ سایہ کب تک رہے گا حق یقضا بین العباد اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت وہ اس وقت تک وہ سایہ اس کے سر پہ قائم رہے گا تو اس کا معنی صدقے کی اہمیت ہے صدقے کے ساتھ فخر کی اہمیت ہے ایک فقیر اگر صابر ہو تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے اور ایک مالدار اگر شاکر ہو منصدق ہو صدقہ دینے والا ہو مال خرچ کرنے والا ہو تو اس کا مقام اس سے بھی اونچا ہے تو یہ وہ بڑا جو امور ہے جو قیامت کے دن کے کو اور قیامت کے دن کی جو برتری ہے ان کے حصول کا باعث ہے ہمیں اس کی تبدیل کرنی چاہیے ان امور کا تدبر کریں ان امور کو اپنائیں اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں تاکہ اخروی کامیابی حاصل ہو جائے خواتین کرے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے فرمانے شوہر فرضت خلیہ کہ ایک عورت اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے رمضان کے روبے رکھ لے اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جائے رسول اللہ علیہ وسلم آشا اسدیقہ نے عرض کیا کہ آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک عورت آئی اس کے پاس دو بچے بھی تھے اس عورت نے کہا ہمیں کچھ کھلاؤ مجھے کھلاؤ میرے بچوں کو کھلاؤ ہم نے تین دن سے کھانا چکھا تک نہیں کھانے کی شکل نہیں دیکھی تین دن کی بھوک ہے ہمیں کچھ کھلا کھلاؤ آشا صدیقہ نے پورا گھر دیکھا گھر میں کوئی چیز نہ ملی صرف تین کھجوریں تھیں وہ تینوں اس کو دے دی اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی دوسری دوسرے کو دی وہ فوراً کھا گئے تیسری جب وہ کھانے لگی تو اس نے دیکھا کہ بچوں کی نظر بچوں کی نگاہ بڑی حرص کے ساتھ اس کھجور پر جمی ہوئی ہے تو اس کی ممتا غالب آ اس نے خود کھانے کی بجائے وہ کھجور بھی اپنے بچوں میں بانٹ دی تو عائشہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ عورتوں کا دل کتنا نرم ہے کتنی شفقت ہے کتنی محبت اور پیار ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہاں یہ عورتیں حام راتن مرد آتن شفیق آتن بے اولاد ہند لولا ہند تدخل مسلیت مجنہ یہ عورتیں حمل کی تکلیفیں اٹھانے والی اور بچوں کو دودھ لانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والے اور اپنی اولاد سے شفقت کرنے والے محبت کرنے والے اگر شوہروں کی کے ساتھ بدتمیری نہ کریں اور شوہروں کے ساتھ تلخ کرانی نہ کریں اور شوہروں کی نشکری نہ کریں اور نماز کی پابندی کریں تو ان عورتوں کا ٹھکانا جنت کے اور کچھ نہیں یہ عورتوں کے لیے اس مقام کو حاصل کرنے کے امور ہے رسول اللہ پوچھا گیا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا فرمایا جنت کی چابی میرے پاس ہوگی اب پر ہم جنگا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا لیکن میں ایک عجیب منظر دیکھوں گا جنت کی طرف جا رہا ہوں گا اپنے سے پہلے اپنے سے آگے جنت کے دروازے پر ایک عورت کو پاؤں گا یہ بہت مجھ سے آگے بڑھے مجھ سے آگے جا رہے اور مجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو دستک دے مجھ سے پہلے کھڑی میں پوچھو بھائی یہ کون عورت ہے عورت خود جواب دے گی کہ میں وہ عورت ہوں جس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا یہ تین بچے چھوڑ گیا میں نے پوری جوانی ان بچوں کی تربیت اور ان کی کفالت میں قربان کر دی دوسرا نکاح نہیں کیا بلکہ پوری جوانی ان بچوں کی کفالت پر ان کی تربیت پر قربان کر دی ان کی تعلیم پر قربان کر دی اس کا معنی یہ کہ خاتون اگر اپنی اولاد کی تربیت پر قبردستہ ہو مستعد ہو اولاد کی تعلیم اور اس کی تربیت پر توجہ دے تو اس عورت کا مقام ہے کہ رسول رسم فرما رہے کہ جنت کا دروازہ میرے لیے پہلے کھولا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک عورت وہاں موجود ہوگی جو دے رہی ہوگی سب سے پہلے میں جاؤں گا لیکن اس عورت کا مقام جو ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے اس پر غور کیجیے کہ ایک عورت کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری اور گھر کی سیاست سیاست کرنے پر کیا ہے اپنی اولاد پر توجہ دے اور اپنی اولاد کو پڑھائے سکھائے اور نیک تربیت دے دین کی تربیت دے تو یہ مقام ایک عورت کے لیے بڑا اونچا مقام ہے جو آپ نے اس حدیث سے سن لیا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مقامات اور یہ سارے فوائد ان احماد میں کے رہی منت ہمیں چاہیے کہ ہم استفار کریں توبہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سہارے کو طلب کریں ان احمد کو توجہ دیں یہ اعمال قیامت کے دن کی بخشش کی بڑی قوی احساس ہے اللہ کی توحید ہے اللہ کی مساوت ہے نماز کی اقامت ہے فرائض کا اہتمام ہے نافر کا اہتمام ہے دنیا میں اس طرح ہم رہیں کہ معاشرت ایک انتہائی اعلیٰ جو ہے وہ خلق پر قائم ہو کوئی بوجھ نہ ہو کوئی کینا نہ ہو کوئی حسد نہ ہو کوئی عدالت نہ ہو محبت ہو شفقت ہو حتیٰ کہ سارے دل قلب واحد کی طرح جڑ جائیں ایسی محبت ہو پھر اللہ کا ذکر ہو صبح و شام اور نمازوں کا اہتمام ہو خواتین اپنے امور پر توجہ دیں یہ سارے امور بخشش اور اللہ کے فضل اللہ کی رحمت اور جنت کے حصول میں بڑی طبی بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرما دے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے ہمارے وہ بھائی جو مقروب ہیں اور مشکل میں ہیں مصیبت میں ہیں آپ زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ان فتنوں کے دور میں ہم ہم انعامت پیدا کریں اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں توبہ کریں استفار کریں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے اوتخا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اوتخا ہے اللہ تعالیٰ جن کے گرد میں سے آزاد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما دے اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق ان سائے میں ان دفتر ہی لباف دو ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی ایسی دعائیں ہیں جو وہ کرے گا اور اللہ ان دعاؤں کو کبھی حد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول کرتا رہے جائے گا تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور ہم کو سچی توحید سے مالا مال فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات جو ہے اس کے وسائل اور اسباب فراہم فرما دے حضرت و اللہ علیم الحمد اللہ